محمد بن جعفر ابن ابی کثیر نے کہا مجھے شریک نے خبر دی کہا مجھے عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے محمد کے بھائی اسماعیل کی روایت کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچانوے